بناتے ہے کہ اس عالم دنیا سے انتقال کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بردش میں مثل شہداء بلکہ شہداء سے بھی اعلیٰ عرصہ حیات برد کیا تھا فرمائی گئی وہ حیات دنویا نہیں بلکہ اس سے گزر جہاں اعلیٰ عرصہ اجمل اور افضل حیات برد کیا ہے لیکن اگر کوئی اس حیات کو دنیاوی سے تعبیر کرے اور آپ کی حیات برد کیا کا بھی انکار نہ کرے تو اس کو جماعت اہل سنت سے خارج نہیں کرنا چاہیے یہ پنجاب والا ماں درخت نے جہاں اس حیات نیات دنیا آ کے وہ اہلے سمت وال جماعت کو خارج نہیں اس بعد میرے دوستوں نے اکتوبر چواسی جہرا فیصلہ اپنا شاید کیا بھی لکھا کہ یہ لوگ اہل سنت والی جماعت تو خارج نہیں پی عنایت اللہ شاہ صاحب مولانا شمس الدین صاحب مولانا عبد الغنی صاحب یہ سارے سمیت اکی ہی اور دستخط موجود ہیں اس واسطے ساڈا اہل سنت وال جماعت ہونا سادے نیپ بھی مسلم ہے تو سادے مخالفہ کے نزدیک بھی مسلم ہے لیکن میں واضح لفظ اعلان کرنا یہ سادے عقیدے کے مطابق عذاب و ثواب قبر کا منکر اور حیات النبی سلم فی القبر قبر کا منکر کت اہل سنت وال جماعت نہیں اس واسطے ابھی اپنا نام اہل سنت وال جماعت استعمال استعمال کریں گے وہ اپنا نام جمیت یا یا تو کر کیونکہ ابھی انہوں نے ایلے سنت وال جماعت من واسطے تیار نہیں لیکن انہوں نے وہاں مات اتفاق اہل سنت وال جماعت منگو اس بعد موضوع میرے بحث کی ہے یہ موضوع میں جو کچھ عرض کر رہا مولانا محمد یونس صاحب نے جنڈا والے بھی پہنچ چکیا اس کے بعد دریا خان بھی انہوں نے موضوع وصول کیتا کیونکہ سارا دین ساری دنیا کی کوئی ہے ابھی جو مسئلہ دریا خان بیان کیتا سی وہی اتنے بیان کرنا جو مسئلہ ابھی جنڈا والے بیان کیتا سی وہی اتنے بیان کرنا ہے لیکن مولانا محمد یونس صاحب کی تحریر کن تاریر یہ رکھ دے اگر یہاں کی ایک ہوگی تاریر یہاں کی ہر جگہ تاریر بدل گئی دنوں تحریر رکھا درجہ خوانا ہی رکھیں گے دفت نے ہی رکھا اتنے معلوم ہوا یہ مسئلہ ٹیم تلک نہیں رکھتا شہر تلک رکھتا ہر شہر میں جا کے مسئلہ یہاں بدل جاتا میں اپنا عقیدہ ہوں ارج کرنا ہم اہل سنت سمت جماعت اس بات کے قائل ہو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاسی موت مقدر نہیں ہے وہ آپ پر وارد ہوئی اس موت کا وعدہ اور پیش گئی قرآن پاک میں تھی وعدہ اور پیش گئی مگر اس کا تحقیق اور بکو قرآن پاک میں ہر چیز ہر چیز مجبور نہیں ہے جس بکو کا ذکر خطبہ سکیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے جس طرح میں گل سمجھائی جانا کل ذائقہ موت کے تحت ساری موت کا قرآن ہے لیکن یہ آیت پڑھ کے آج کوئی علاقے پہ آ سارے آدمی مر چکے ہیں مرے ہوئے یہ آج کا کرنا غلط اسی طریقے حضرت کے بارے یہ کوئی آج چ موجود نہیں کہ حضرت وسال فرما چکے ہیں نہ حضرت نے کبھی خود فرمایا کہ میں فوت ہو چکا ہوں اور مجھے غسل کفن کے بعد دفن کر دیا گیا ہے جہاں آدمی یہ کہہ ہے کہ انہوں نے وکول موت کا ذکر قرآن اور حدیث موجود ہے وہ قرآن کے حدیث سے چھوٹ ہوئے اس دنیا سے انتقال کے بعد روزا تھر یعنی قبر مبارک میں آپ کو حیات حاصل ہے دوستو اور اس مقام پر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک خالص دینی مسئلہ جو ہمارے درمیان آج چل رہا ہے یعنی مسئلہ حیات انبیاء علیہ وسلام اس مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اور ایک مسلمان انسان کو بحثیت اہل سنت وال جماعت ہونے کے کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے اس میں مناظرہ سے پہلے جس طرح شرائط کا تذکرہ کیا گیا بالکل شرائط کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلی بات ہوتی ہے جو مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلہ کی وضاحت کر دی جائے کہ اصل مسئلہ اختلافی ہے کیا ہمارا نظریہ کیا ہے اور ان حضرات کا نظریہ کیا ہے جب تک اس نظریے کی تنقید نہیں کر لی جاتی اس وقت تک مناظرہ نہیں ہو سکتا میں اور مولوی صاحب آپس میں بحث کرتے رہے مباحثہ ہوتا رہے لیکن یہ بات پتہ ہی نہ ہو کہ اصل مسئلہ کیا تھا اصل جھگڑا کیا تھا تو کوئی بات کسی مخاطب کو حاصل نہیں ہو سکتی کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا فائدے کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی موضوع متعین کر کے اس میں عقیدے کی وضاحت کر دی جائے میرا جو اپنا عقیدہ ہے ہماری جماعت کا جو عقیدہ ہے میں اس کو بالکل واضح الفاظ میں برملا طور پر بیان کر دوں اور مولوی صاحب بھی اپنے عقیدے کو بالکل برملا اور واضح طور پر بیان کر دیں سب سے پہلے عقیدے کی وضاحت ضروری ہے جب عقیدہ واضح ہو جائے گا پھر دیکھنا ہے کہ یہ عقیدہ اس کے لیے اہل سنت و جماعت کا نام کون استعمال کرتا ہے کون استعمال نہیں کرتا اور اہل سنت و جماعت کا نام استعمال کرنا کس کے لیے درست ہے اور ٹھیک ہے اور کس کے لیے درست اور ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلی بات ہے اس مسالہ میں عقیدے کا تعین اور عقیدے کی وجہ وضاحت جھنڈا والا میں اور بھکر میں دریا خان میں کیا ہوا وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنی بات ضرور ہے کہ جنڈا والا میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم متفرق مقامات پر اپنے بھائی سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو تمہارا عقیدہ ہے حیات انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے سلسلہ میں وہ اپنا عقیدہ تو واضح طور پر بتاؤ لیکن اب تک کسی مقام پر ہمیں واضح طور پر کوئی عقیدہ ان کا موصول نہیں ہوا آج ہمارے سامنے موجود ہیں دیکھیں گے آج اپنا وہ عقیدہ واضح طور پر بیان کرتے ہیں یا نہیں یہ ابھی پتا چل جائے گا ان کے اور میرے ہاں ہماری جماعت کے اور ان کے نظریہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کا روح مبارک آپ کے اس جسم انسری سے نکل گیا خروج کر گیا میت ہونے پہ اتفاق ہے کہ میت ہوئے ایک دفعہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہوئی اور ان کا میت ان کا وعدہ جو خدا بند قدوس نے اپنی کلام مقدس میں فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہوا اور صحابہ کرام نے اجماع کیا اس بات پر کہ واقعت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک وجود اس یہ میت ہو چکا ہے اس لیے میت سمجھ کر صحابہ کرام نے دفن کیا آپ کے جسم مبارک یار ابھی تک الحمد للہ میرے دوست بزرگوں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارا اہل سنت و جماعت ہونا فری کین کے ہاں مسلم ہے اس پر جو میں نے حوالہ جات دیے اس کا مولانا محمد یونس صاحب نے نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے انکار نہ کرنے سے یہ ہمیں اہل سنت و جماعت مان چکے ہیں ورنہ اپنے پچاس علماء کے خلاف یہ اعلان کرتے کہ آپ اہل سنت پر جماعت نہیں دوسری بات جو مولانا نے ذکر فرمائی ہے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبیسلم کی موت کا وقوع جو ہے یہ قرآن حدیث میں ہے یہ بات غلط ہے الحمدللہ پہلی ہی باری میں مولانا نے یہ مان لیا ہے کہ یہ وقوع کے ساتھ قرآن اور حدیث سے وقوع موت ثابت نہیں مولانا نے یہ بات مان لی ہے کہ یہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے جب موت اجماع سے ثابت ہے تو اس کے بعد مولانا اب اجماع کو بعد میں بھی مانیں گے یا اپنی مرضی سے اب اجماع مانا ہے اور بعد میں اجماع کو نہیں مانیں گے تو یہ اب یاد رکھیں مولانا نے جو لکھا تھا کہ قرآن اور حدیث سے باہر میں نہیں جاؤں گا وہ پہلی تقریر میں باہر چلے گئے اور انہوں نے اب اجماع سے یہ مانا کہ موت ثابت ہے یہ جو ان کی جماعت روز قرآن حدیث حدیث قرآن چاہتی تھی مولوی صاحب پہلی میں چھوڑ گئے کیونکہ وقوع موت اجماع سے ثابت کیا ہے قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے تو میں اپنا موضوع عرض کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ امین صاحب نے کسی جگہ بھی موضوع والے نہیں کیا ہمارا موضوع کتابوں کے حوالے سے چھپ چکا ہے کتابوں کے حوالے سے ان کے پاس جا چکا ہے لیکن ان کا مردو میں نے ان سے کہا تھا یہ کتنی بڑی بات تھی کہ ایک آدم آدمی اپنے عقیدے بدلتا رہے کہیں کچھ ہو کہیں کچھ ہو کہیں کچھ ہو میں نے سب کے سامنے ان پر الزام لگایا کہ ان کی عقیدے کی بات والا میں اور تھی دریا خاں میں اور تھی یہاں اور ہے اور جو عقیدے بدلتا ہے اپنے وہ کسی دوسرے کا رہنما نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا اپنا ہی کوئی عقیدہ صحیح نہیں اگر میری یہ بات غلط تھی تو مولانا مجھے ابھی جھوٹا کرتے وہ تینوں عبادتیں یاد رکھ دیتے اور پڑھ کر سناتے کہ میں نے جنڈا والے میں یہ بات لکھی تھی اور یہ بات میں نے دریا خاں میں لکھی ہے اور اس پر میں نے یاد رکھ کی ہے لیکن یہ حقیقت انہوں نے تسلیم کر لی کہ میرا عقیدہ ہر شہر میں جدا ہوتا ہے اب میں اپنا عقیدہ آگرہ پڑھ کے سنا رہا ہوں پہلی بات جو تھی وہ تو انہوں نے مان لی کہ وقوع مات اجماع سے ثابت ہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں جو لوگ قرآن قرآن اور حدیث حدیث کہا کرتے تھے کہ ہماری جماعت قرآن حدیث سے باہر بات نہیں کرتی ان کا مناظر پہلی باری میں قرآن حدیث کو چھوڑ چکا ہے آگے میں نے یہ لکھا تھا کہ اس دنیا سے انتقال کے بعد روزہ اثر قبر مبارک میں آپ کو حیات حاصل ہے یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے البدی صفاع ایک سو پچیس رسالہ مدنیہ صفا اکتالیس اشد الرمات صفحہ چھ سو تیرہ جلد ایک مزار مزارفہ چار سو پینتالیس جلد ایک انوار محمود داؤد صفحہ چھ سو دس جلد ایک اور فتح قبرال ابن حجر مسیح دیکھیے میں نے اپنا یہ عقیدہ کتابوں کے حوالہ سے پیش کیا اور ان ساری کتابوں میں اتفاق اور اجماع کا لفظ موجود ہے اب اس کے مقابلے میں مولانا محمد یونس صاحب سے میرا یہی مطالبہ ہے کسی سنی کتاب میں اجماع تو اجماع کسی صرف ایک سنی محدث نے یہ لکھا ہو کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز نہیں پڑھتے جیسا آپ کے سامنے موری اسلام لکھ کے بھیجا صرف ایک حوالہ یہ دیں ورنہ ان کو اہل سنبل جماعت کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں اجماع کے خلاف ہے مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ موت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور میرا مقابل مناظر یہ تسلیم کر گیا ہے اور اجماع سے ثابت ہے یہ بات ذہن نشی رکھیں یہ مطالبہ کہ قرآن میں یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے متعلق یہ بات درج ہو کہ جی آپ پر موت آ چکی آپ پر موت واقع ہوئی میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ انتہائی غلط مطالبہ ہے قرآن اترتا ہے زندہ پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جی۔ زندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا رہا اب آپ جو میت بن جائیں اور آپ کو کہا جائے آپ وفات پا چکے ہیں تو اترے کس پر قرآن قرآن تو اترتا ہے زندہ پیغمبر پہ جب پیغمبر پہ موت آ جائے تو پھر کبھی بھی قرآن کا نزول نہیں ہو سکتا یہ بات استغفر اللہ کی نہیں یہ ایک حقیقت ہے جب تک ہمارا پیغمبر زندہ رہا وہی اترتی رہی قرآن کا نزول ہوتا رہا اور جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت تاری ہو گئی کوئی ایک آیت نازل نہیں ہوئی استغفر اللہ کہنے والوں سے میں مطالبہ کروں گا اپنے مناظر کو ذرا کہیں بعد والی کو یاد بتا سکتا ہے یہ کیسی غلط بات ہے بات ذہن میں رکھیے کہ نہ حدیث میں پیغمبر کہہ سکتا ہے کہ میں مار چکا جب مر چکا ہے تو بعد میں سلام کیسے کر رہا ہے تو موت تو یقیناً ثابت ہے اجماع صحابہ کرام سے لیکن قرآن کریم اور حدیث ہیں قانون کی چیزیں پتا یہ چلے گا کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونے کی بات قرآن اور کریم قرآن کریم اور حدیث کیا بتلاتی ہے اور اس کے مطابق عقیدہ کس کا عقیدہ ہے یہ بات میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ انہوں نے اب تک عقیدہ نہیں بتلایا اور بعض چیزیں وقت کے کم ہونے کی وجہ سے رہ گئی تھی سب آ رہی ہیں ذرا میں نے مطالبہ ان سے کیا تھا اور اب بھی کرتا ہوں کہ جب میت آپ نے سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود سے روح نکل کے گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو آپ اس جسم مبارک جو قبر مبارک کے اندر مدفون ہے اس کے اندر داخل مانتے ہیں یا آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روح جنت الفردوس کے اندر موجود ہے ایک عقیدہ اپنا متعین کیجیے اور جب آپ ایک عقیدہ متعین کریں گے اور اگر آپ بالفرض کہیں کہ جنت الفردوس میں میں مانتا ہوں تو میں آپ سے پوچھوں گا اس جنت الفردوس سے اس جسم کے ساتھ پھر تعلق کیسا مانتے ہو اگر ایسا تعلق مانتے ہو کہ رو تو رہے جنت الفردوس میں اور اس کا ایسا تعلق ہو جسم کے ساتھ کہ جسم میں نماز پڑھنے کی قیام اور قبول کرنے کی رکو اور سجود کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو میں ابھی آپ سے مطالبہ کروں گا اس بات پر کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت جماعت کیسے کہتے ہیں ذرا ذہن نشی رکھیے بات اہل سنت والجماعت جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں وہ جماعت ہے ما انا علیہ و اصحابی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نظریہ کو اپنانے والے لوگ وہ ہیں اہل سنت و جماعت میں مطالبہ کروں گا ان سے اجماع تو درکنار رہا اجماع تو درکنار رہا کسی ایک صحابی سے کسی ایک صحابی سے ایک قول یہ دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دن کے بعد جسم کے اندر روح داخل ہو گیا اور جسم قبر میں زندہ ہو کے نمازیں پڑھنے لگا قیام کو کرنے لگا جو اس کے مدعی ہیں یہ یہ کسی ایک صحابی کے قول سے ثابت کر دیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں پوری جماعت کی طرف سے یہ اعلان کر دوں گا کہ ہم نے ان کو مسلط کو قبول کیا ہے لیکن لکھن خنجر اٹھے گا تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے میرے مولوی صاحب نے یہ مانا کہ حضرت کا وشال ہو چکا یہ عقیدہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی مانا کہ یہ عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے نہ حدیث سے ہو سکتا ہے یہ عقیدہ اجماع سے ثابت ہے اب اجماع سے جب ایک سیدھا ثابت مانا جائے تو دوسرا بھی ماننا چاہیے یا نہیں یہ تو نہیں کہ ایک اجماع مانا جائے اور دوسرا نہیں چلتے ہوئے مولانا نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جب تک حضرت زندہ رہے ان پر قرآن نازل ہوتا رہا میں اپنے مد مقابل مناظر سے کہتا ہوں کہ بعد میں کتنی آیتیں نازل ہوئی بھائی دیکھیے میں مولانا سے بھی پوچھتا ہوں کہ ال یوما تو رقم آج جس دن نازل ہوئی اس کے بعد حضرت کتنے دن آپ کے خیال میں حیات رہے اور کتنی آیتیں نازل ہوئی ایک آیت پیش کرے ال یوما تو رقم کے بعد آیت کا نازل ہونا قرآن کی اس آیت کو جھوٹا ثابت کرتا ہے تو یا پھر آپ یہ ماننے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اسی دن مشال ہو گیا تھا نبی اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور بعد میں جو قرآن ناظروں نے آپ پوچھ رہے ہیں تو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں دوسری بات آپ سمجھیں مولوی صاحب نے اجماع پیش کیا یہ کہہ کر کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ مثال ہو چکا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے میں صحابہ کو پیش کر رہا ہوں اور فوراً مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ صحابہ کا قول پیش کریں میں کہتا ہوں آپ اپنی بات ہی بھول گئے صحابہ کی طرف اس وقت آئیں گے جب حدیث نہ ملے گی اللہ کے نبی الفی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی نمازیں پڑھتے ہیں مول یونس صاحب کہتے ہیں نبی نمازیں نہیں پڑھتے یہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور ان کا انکار ہے تو اس لیے ہم تو اللہ کے نبی سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آگے پیچھے کہتے تھے قرآن حدیث کے سوا کچھ نہیں اب صحابہ پر بھی رہی یہ بات جو میں نے اجماع پیش کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اجماع کہاں ایک صحابی کا قول بھی نہیں جو بات اجماعی ہوتی ہے وہ سب کی مسلمان ہوتی ہے علامہ سکھاوی فرماتے ہیں نان کو کو صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فی قبر ہی جسدہ شریف ول اجماع ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اقد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور قبر مبارک میں جو آپ کا جسم پاک ہے وہ دنیا والا ہے اور کوئی نہیں مالی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ زندہ کا معنی بیان کریں کہ زندہ روح کے تعلق یا روح کے دخول کے بغیر کوئی زندہ ہوتا ہے یا نہیں صاحب کو حیات اور زندگی کا معنی نہیں آتا اور نہ یہ پورے مناظرے میں بیان کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے یہ نام لیا کہ حضرت حیات ہیں موت کے بعد تو حیات کا معنی تاریخ میں کرنی پڑے گی کہ روح جسم میں ہو اس کو حیات کہتے ہیں یا تعلق سے ہو اس کو حیات کہتے ہیں دنیا میں کسی مسلمان نے بلکہ کسی انسان نے یہ تعلیم بیان نہیں کی کہ روح کا نہ تعلق ہو اور نہ روح داخل ہو اور اس کو حیات کہا جائے تو جب نفز حیات آ گیا اب اس کے بعد یہ پوچھنا کہ روح کہاں ہے مولوی صاحب زندہ ہیں یا نہیں جب زندہ ہیں اب میرا یہ ان سے پوچھنا کہ آپ کی روح کہاں ہے یہ سوال بالکل غیر معقول ہے مولوی صاحب اپنے بارے میں جب یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور اس سوال کو غیر معقول کہتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ اپنی زندگی کا بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے یہ میں بار واضح کرتا ہوں بارہ کہ یہ حیات کا معنی نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر حیات کا معنی بتا دیا تو پھر یہ ان کا سوال ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے رسول ہل رسل مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ حیات پر اجماع ہے میں نے ان سے پوچھا یہ تھا کہ روح کا نکل جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے یہ روح کا نکل جانا تو آپ کے آبی تسلیم ہے مسلم ہے جب روح نکل گیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی ایک صحابی کا کال پیش کریں جس نے کہا ہو کہ اتنے دن کے بعد روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کے اندر داخل ہو گیا باقی رہا ان کا کہ میں حدیث پیش کرتا ہوں یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ حدیث کس درجے کی اور یہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ حدیث واضح نشی رکھیے میں مطالبہ کروں گا صحابہ کرام سے یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا نام کیوں لیا رسول اللہ کا نام لیتے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث صرف ایک صرف ایک صحیح حدیث یہ پیش فرما دیں جس کے اندر یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام کے اجسام ان کو ان زمین والی قبروں میں دفن کیا جاتا ہے اتنے دن کے بعد روح ان جسموں کے اندر لوٹ کے آ جاتا ہے یہ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں یا یوں پیش کر دیں کہ اتنے دن کے بعد تعلق حیات والا قائم ہو جاتا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ایک حدیث یہ پیش کر دیں گے ہم پیغمبر کی بات پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم تسلیم کر لیں گے اور اگلی بات سے نشی رکھیے انہوں نے کہا کہ جی نے علامہ صحابی نے کہہ دیا بھلے اجماع والا مولوی صاحب ذرا آپ اجماع کی تعریف کر کے اس پہ منتبک کر دیں صحابہ اکرام نے میت ہونے پہ اجماع کیا اب صحابہ اکرام میں سے جب وہ کہتے ہیں کہ یوں زندہ ہو گئے ہیں تمام صحابہ کرام کو وہ اطلاع ہوتی وہ سب مسلمان طور پہ تسلیم کر لیتے تو پھر تو بات تھی نا اجماع کی وہاں سے کوئی نہیں ملا علامہ سخاوی کے پیچھے چلے گئے والے اجماع والا اور وہاں بھی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ جسم مبارک کے اندر روح داخل ہے کوئی وہاں یہ بات موجود نہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہائن کا لفظ آ گیا تو حیات بغیر روح کے آخر ہو نہیں سکتی اور مولوی صاحب یہ خواہ خواہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں فلاں کہتے ہیں کاش یہ جملہ مولانا صاحب نہ کہتے بات سمجھیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی ہوگی حیات ہے لیکن روح جسم میں نہیں ہے جب صحابہ کرام نے پوچھا شہادا کے زندہ ہونے کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی تھی حضور علیہ وسلام نے روح کا جنت کے اندر زندہ ہونا بیان فرمایا تھا اور وہاں پہ کوئی یہ بات موجود نہیں ہے کہ اس جسم کے اندر روح داخل ہوا ہو اب روح کے دخول کے بغیر نبی کریم تو بتائے کہ زندہ ہو سکتا ہے اور مولوی امین صاحب

میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب نے اعتراض یہ کیا ہے کہ جب تک روح جسم کے اندر داخل نہ ہو تو حیات ہو سکتی نہیں میں نے یہ بات بتائی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار ہو تو وہ تو یہ تسلیم کرے گا کہ روح جسم کے اندر داخل نہ ہو تب بھی ایک قسم کی حیات ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کی اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے مولوی صاحب نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ اجماع کی جو بات ہے وہ تعریف کریں اور ثابت کریں میں مولوی صاحب کی تعریف ہی مان لوں گا دیکھیے جس طرف آج ہم نماز پڑھتے ہیں وہ خانہ کعبہ وہ مقام جو ہے اس کا نقشہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے امت کے اجماع سے ہم ان کو خانہ کعبہ مارتے ہیں اس قرآن کو نبی والا قرآن امت کے اجماع سے مانتے ہیں ورنہ اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ خاص یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ وہی قرآن پاک ہے مولوی صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ حیات کا معنی کریں انہوں نے کہا کہ امین صاحب نے بڑی بلکری کی بات کی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ روح اندر نہ ہو پھر بھی حیات ہوتی ہے یہ مولوی صاحب نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے اس حدیث میں یہ فکرا دکھا دیں کہ حضرت نے فرمایا ہو کہ شہدا کے جسموں میں روح نہیں ہے شہدا کے جسموں میں روح نہیں ہے یہ مولوی صاحب نے بالکل جھوٹ بولا ہے یہ فکرا دکھا دیں باقی مولوی صاحب نے یہ کہا کہ کتنے دنوں کے بعد روح آئی کتنے دنوں کے بعد نہ آئی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی المبیا آیا ان کی قبور ہم یوسلوم اور یہ وہ حدیث ہے صاحب نظم المتناسب جو ہے فرماتے ہیں ان میں جملہ کے ماتواتر ان نبی سلم حیات المبیا کی قبور ہم دو حدیثیں جو متواتر ہیں اللہ کے نبی سے ان میں ایک یہ حدیث بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور فرماتے ہیں ساحل کب معلومات اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں اجماع کے لفظ کے ساتھ یہ ذکر نہیں کہ روح کہاں ہے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ زندہ ہیں تو آپ کی روح کہاں ہے یہ ایک معقول سوال تھا مولوی صاحب زندہ ہو تو ان کی روح جسم میں ہو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ روح حیات ہے لیکن روح وہاں نہیں ہے یہ فرق کہ مولوی یونس کی روح جسم میں ہو تو زندہ اور نبی کی روح جسم سے باہر ہو تو زندہ اس پر ایک آیت یا حدیث مولوی یونس پیش کر کیا مطلب یہ پیش نہیں کر سکتا اس کے اپنے ذہنی ٹکس اور اللہ کے نبی پر اس نے جھوٹ بولا پھر دیکھیے اس نے جو ثابت کیا دھوکہ دیا جھوٹ بولا کہ روح شہدا کے اندر نہیں یہ فکرہ اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود نہیں ہاں اللہ کے نبی کا فرمان سنا بس آد کی جس ہی کہ روح جو ہے وہ جسم میں لوٹائی جاتی ہے علامہ ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی متواترات میں سے ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب روح میں فرما رہے ہیں دیکھیے جس طرح میں نے جملہ پیش کیا تو آد روح فی جس ہی ارادہ کسے کہتے ہیں جس جسم سے نکلی ہو اسی میں واپس آئے روح مثالی سے جسم نہ نکلی تھی نہ وہاں آنے کو ارادہ کہتے ہیں جسم مثالی کو اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث جو متبادرات میں ہے دیکھیے انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی پر کہ کی روح جسم میں داخل نہیں میں نے جو حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی کی وہ ہے جس کو محدثین متواترات میں شمار کر رہے ہیں اور مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ محدثین اور مفسرین کی بات مانی جائے گی اور فرماتے ہیں یہ کتاب الروح میں ابن قیم اسی حدیث کو کئی سندوں سے نقل فرما رہے ہیں تو دیکھیے اللہ کے نبی کا ارشاد اور یہ ابو دعود سیاسی کی کتاب میں بھی روایت موجود ہے تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے ہر آدمی سمجھتا ہے تو لوٹائی جاتی ہے کیا جاتا ہے روح بھی جستے ہی اس کے جسم میں اب مولوی صاحب کیسے کہتے ہیں کہ روح نہیں لوٹائی جاتی اللہ کے نبی کی ہر بات کا انکار یہ مولوی صاحب کی گٹی میں پڑا ہوا ہے میں نے حدیث پیش کی میں نے ثابت کر دیا کہ یہ حادیث محدثین اس کو متواترات میں شمار کر رہے ہیں اور جو چیز متواترات میں ہو اس کی سندوں کی بات کی محدثین ضرورت ہی نہیں سمجھتے اسی طرح توادر ہوا بھی جیسے ہی یہ حدیث مشہور اور متواتر ہے اور جو حدیث مشہور اور متواتر ہو چلی آتی ہو ساری امت کے ماننے کے مقابلے میں کسی ایک محدث کے طور کو نہیں دے رسول میں نے یہ بات کہی تھی کہ بغیر دخول روح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدا کو حیات سے تعبیر کیا ہے اب مولوی صاحب کا فرض یہ تھا کہ اس حدیث کے اندر یہ بتا دیتے کہ نہیں اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اروا اجسام ان میں داخل تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حیا فرمایا ہے لیکن یہ کہیں دکھا نہیں سکتے اور نہ دکھانے کی بات یہ کر سکیں گے اور پھر کہتے ہیں جی تم زندہ ہے تجھ میں روح ہے تو نبی زندہ ہے اس میں روح کیوں نہیں کاش کے مولوی صاحب اس قسم کی باتیں نہ کرتے ایک آدمی یہاں اس تکلیفی زندگی میں مکلف زندگی میں یہاں زندہ ہے اس کی حیات اور ہے ایک مرنے کے بعد جو برسخی حیات ہوتی ہے جس میں وہ مکلف نہیں رہا کرتا وہ حیات اور ہوتی ہے اس حیات کو اس حیات پہ قیاس کر رہے ہیں اور آگے کہتے ہیں مولوی صاحب اسی میں زرباز نشیر کے متفرق جو حادیث منقول ہیں ابن کثیر نے نکل کیا ہے اسی روایت کو جو شہداء کی حیات کے متعلق ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ شہدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی اجسادنا یا اللہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارے جسم تمہارے تمہارے روح تمہارے جسموں کے اندر لوٹ سکتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں وضاحت فرمائے لیکن مولوی صاحب نے ٹھیکہ اٹھا رہا ہے کہ یہ صحیح حدیثیں نہیں مانیں گے ضعیف حدیثوں کے پیچھے چلیں گے اب ذرا بات ذہن نشین رکھیں انہوں نے الانبیاء احیاء کو کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے میں کہتا ہوں مولوی صاحب متواتر حدیث کی تعریف کر کے متواتر حدیث کی تعریف کر کے اس تعریف کو حضرت انس والی اس روایت الانبیاء احیان والی روایت پر منطبق کر دیں متواتر حدیث کی تعریف الانبیاء احیان پہ یہ منطبق کر دیں میں اب اعلان کر دوں گا کہ میری ہار ہے اور یہ جیت گئے لیکن یہ کبھی نہیں کر سکتے اور بعض نشی رکھیں کاش کہ یہاں پہ انہوں نے کے اصول کو چھوڑ دیا صاف لکھا ہوا ہے حضرت انس کے متعلق نور الوار اصول شاشی وغیرہ میں غیر معروف الفقہ کی جب روایت آ جائے اور وہ روایت مخالف قیاس ہو تو وہ حجت نہیں ہوا کرتی ذرا ذہن نشین رکھیں یہ روایت حضرت خان رضی اللہ تعالیٰ سے ہے اور بعض ذہن نشین رکھیے مسئلہ ہے عقیدے کا اور عقیدے کے مسئلے میں کوئی خبر واحد یہ بھی کافی ہو سکتی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کتی دلیل کی کہنا ضروری ہے اور میں مولوی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ ہزار سال لگا کے اپنے عقیدے کے لیے کوئی ایک کتی دلیل پیش فرما دے میں اب یہاں پہ ان کے عقیدے کو ماننے کا اعلان کر دوں گا لیکن یہ کبھی ایسا کر سکتے نہیں ہیں اور الٹا مجھے الزام دیتے ہیں کہ جی یہ حدیث کا انکار کرتا ہے دوستو ہم کبھی حدیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہمارا تو ایمان ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل صحیح ہے لیکن ہو تو صحیح ثابت نہ صحیح طور پہ ثابت ہو اور بعض فی جسد ہی وہ میں ابھی بتاؤں گا ذرا آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں وہاں تو بات ہے مسجد کی تمام مسجد کی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں پیغمبر کی زندگی حدیث کہتی ہے مسجد ہے وہ اور آپ اسے کس طرح کا استعمال کر رہے ہیں الحمد للہ دوست اور بزرگوں دیکھیے آ گیا ہے آگے باتوں ہی باتوں میں ابھی میں ابھی سدھر جائے گا دو چار ملاقاتوں میں مولوی صاحب نے یہ مان لیا کہ عام میت میں روح واپس آتی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے دوسری بات یاد رکھیے آپ کو کام آئے گی کہ جو عام لوگوں کے بارے میں حدیثیں ہوں گی وہ نبی کے بارے میں پیش نہیں کی جا سکتی یہ تو عام کے میت کے بارے میں کہتے ہیں اور خود یہ کتوں والی نبیوں پر چسپا کریں گے ذرا یہ قید آپ یاد رکھنا مولوی صاحب نے یہ بات مان لی ہے کہ جو حدیث پیش کرنی ہے صاحب نبی کے بارے میں پیش کرنی ہے باقی اس کے بارے میں مولوی صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا ڈرتا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی صحابی نہ عادل ہیں نہ فقی ہیں نہ انہیں دین کی سمجھ تھی اس لیے اب پہلے تو آپ کو کہا کرتے تھے نا جی ہم حدیثوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں سدھی ہے اس میں فلانا ہے اب پتا چلا کہ نبی کے صحابہ کے من ہیں اور آپ کے سامنے یہ اپنے بارے میں اتنی بات کبھی نہیں کہے گا تقریر میں کھڑا ہو کر کہ میں دین میں بے سمجھ یہ کبھی اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہے گا کہ میں آتی نہیں ہوں بات ہوں لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے نے وہ بات کہی ہے جو مرزا بھی اپنے نہ لکھ سکتا اور یہ بات اس کے استاد نے لکھی ہے حضرت ابو کے بارے میں یہ ندائے حق سو پینتیس پر تو اب پتا چلا کہ یہ ادھر ادھر کا نام تو ویسے لیتے تھے اصل میں یہ صحابہ کے دشمن ہیں تو جب صحابہ کے دشمن ہیں تو اب آپ اور کون سی حدیثیں مانیں گے اب انہوں نے یہ روایت کہا کہا کے تواتر کی تعریف کرو دیکھیے انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ بات محدثین کی مانی جائے گی جب سنار ایک سونے کو کھڑا کہہ دے تو سنار کو کو کھڑے کے معنی آتے آتے ہیں یا نہیں جب محدث ایک حدیث متواتر کہہ دیتا ہے ہم جیسے ہزار آدمی کہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو حدیث کی بات مانی جائے گی ان پڑھوں کی بات نہیں مانی جائے گی میں نے جو عبارت پڑھی تھی یہ محدثین نے متواتر کہا ہے اس کا جواب تو یہ تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ محدثین نے نہیں کہا عبارت نہیں اگر محدثین نے کہا ہے تو اب اس کے بعد یہ باتیں کرنا ہر بات پر جو بات ہے تعریف کرو یہ دھی صحیح ہے اب صحیح کی تعریف کرو یہ سنت ہے اب سنت کی تعریف کرو صرف وقت کو ضائع کرنا ہے یہ محدثین ماہر ہیں یہ کہہ دیں کہ ان محدثین کو متواتر کا معنی نہیں آتا تھا مجھے آتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلیں گے اور متواتر کی قسمیں چونکہ مولوی صاحب کو نہیں آتی اس لیے بیچارے اس پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے تم ان لوگوں کو کہ اللہ کے راستے میں مارے گئے قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہنا اب دیکھیے قتل ہونا مان لیا اور کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا قتل کے بعد حیات کہاں سے آتی ہے یہ قتل کے بعد لفظ ہے کہ اب ان کو مردہ نہ کہنا بلا ان بلکہ وہ زندہ ہیں ولا بلا تشعرون لیکن فرق یہ ہے کے شہید ہونے سے پہلے ان کی زندگی تمہیں آنکھوں سے نظر آتی تھی تمہارے شعور میں آتی تھی اب جو ان کی زندگی ہے اس کا تعلق شعور سے نہیں خدا کے کہنے پر مانتا ہے یہ جو زندگی ہے اس کو کافر بھی مانتا ہے اور وہ زندگی صرف مسلمان مان سکتا ہے اور کوئی نہیں مان سکتا اور شہداء کو زندگی ملی نبی کی تابے داری میں سارے شہدا کی زندگی ایک طرف اور نبی کی موت کے بعد زندگی ان سب سے زیادہ اور ارفا اور قرآن پاک کی اس طرح سے اہل سنت والی مات نے استدلال کیا ہے محمد نسلی علی رسول ہل کریم دوستو بزرگو بھائیو اس تقریر میں مولوی صاحب نے ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی کہ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ وہ عادل نہیں وہ فاسق ہیں میں نے نور الانوار اصول شاشی وغیرہ کا حوالہ دے کر یہ بات کہی تھی کہ وہاں لکھا ہوا ہے غیر معروف الفقہ ول لفظ میں نے یہ کہا غیر معروف الفقا والاجتہاد اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ مولوی صاحب مجھ سے ثبوت مانگتے میں ابھی ان کو نور انوار بتاتا کہ یہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے اصول شاشی بتاتا کہ یہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے الٹا وہ جو ایک عوام کو مشتعل کرنے والی بات ہوتی ہے جھوٹے لوگوں کا جو طریقہ ہوا کرتا ہے خم انہوں نے اب میرے خلاف یہ طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی کسی طرح لوگوں کو مشتعل کیا جائے بعض ذہن نشی رکھیں اگر کوئی غیر مقلد ہو کر یہ بات کہتا تو میں کہتا جی چلو اس نے اعتراض کر دیا حیران کی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو حنفیت کا مبلک کہنے کے باوجود ایسا اعتراض کر رہا ہے جو اصول فقہ حنفیہ پہ اعتراض ہو رہا ہے وہاں لفظ غیر معروف الفقہ وال اجتہاد میں نے یہ بات کوئی نہیں کہی کہ وہ عادل نہیں ہے فاسق کہ اور بات بالکل ذہن نشی رکھیے ابھی ٹیبری کو ریورس کر لیجیے اگر یہ الفاظ میرے نکل آئے کہ میں نے حضرت انس کو یہ بات کہی ہو کہ وہ عادل نہیں ہے وہ فاسق ہے اگر یہ بات نکل آئے میں یہاں پہ اپنی ہار لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن خما خواہ کے لیے یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں اصول حنفیہ جو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ غیر معروف الفقہ والے جتحاد راوی ہیں اور ان کی روایت جب جب مخالف قیاس ہوگی تو وہاں پر قیاس کو ترجیح دی جائے گی نور انبار اور رسول شاشی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور واضح نشی ہے انہوں نے کہا کہ المبیا یا ان کو محدثین متبادر کہتے ہیں علامہ زابی مالا ہوا محدث سب کے ہاں اسما رجال کا امام وہ کہتا ہے خبر مل کر ہے یہ آتا خبر مل کر حافظ ابن قیم کہتا ہے ظاہر القرآن اس کا منکر ہونا بالکل ظاہر ہے اور بات میں نے کہی تھی آپ بات کریں اصول کی یہ مسئلہ ہے عقیدے کا اور عقیدہ کتی دلیل سے ثابت ہوا کرتا ہے ضمنی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا اور اس عقیدہ کے لیے کوئی ایک قطعی دلیل ثابت کریں اور بعض نشی رکھیے اب یہ سب سمجھتے تھے کہ المبیا ان کو میں متواتر ثابت نہیں کر سکتا تو سہارا لینے لگے فلاں نے یوں کہا ہے فلاں نے کہا ہے حالانکہ انہوں نے بھی یہ لفظ نہیں کہا کہ حاضر حدیث المتواتر اور بعض ذہن نشین رکھیے کھلی بات ہے یا کہتے کہ میں اصول حدیث کو نہیں مانتا جب اصول حدیث میں متواتر کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس تعریف کو ذرا سامنے لوگوں کے کر کے منتخب کر دیجئے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن وہاں کوئی یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے تو بات ذہن نشی رکھیے اور یہ روایت اس روایت میں بھی ان کے عقیدے کی کوئی وضاحت نہیں میں نے اب تک کہا ہے کہ اپنا عقیدہ بتاؤ ابھی تک عقیدہ یہ نہیں بتا سکے بتائیں گے بھی نہیں کہ اجسام سامنے کے اندر روح داخل ہے یا الین کے اندر ہیں جنت الفردوس کے اندر ہیں کوئی ایک مقام متعین کیجیے یہ ہزار زور لگاؤ کبھی متعین نہیں کریں گے جو آدمی اپنا عقیدہ نہیں بتا سکتا میں حیران ہوں مناظرہ کیا کرے گا اور آگے کہتے ہیں روح فی جسد ہی کو انہوں نے مان لیا کون کہتا ہے مان لیا وہ تو میں نے ایک لا وجہ تسلیم یہ بات کہی تھی اور آپ کو الزام دیا تھا الزام دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یا تو اموات کی فہرست میں نبی کو مان لیں تب اس روایت سے استدلال کریں اور بعض ذہن نشی رکھیے قرآن کریم کی صاف آیت ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ جب موت آ جایا کرتی ہے تو یون الحل موت جس موت آ گئی اللہ اس کے روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور سب مفسرین لکھ رہے ہیں کہ مانا یہ ہے لا یار بدن بدن کے اندر روح لوٹ کے آتا نہیں اب قرآن تو کہے کہ موت کے بعد روح بدن میں لوٹ کے نہیں آتا اور کوئی خبر ایسی ہو سکتی ہے پیغمبر کریم کبھی قرآن کریم کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کچھ کہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کہے اور باقی رہا لا تقول یقتر فی سبیل اللہ یا بالکل وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کی تشریح جو مولوی صاحب کرے یا چودہویں پندرہویں صدی کا کوئی مولوی کرے ہم الحمد للہ نہیں آتی اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے مانا نہیں میں نے تو تسلیم کہا ہے تسلیم کا مانا کیا ہوتا ہے ماننا ہی ہوتا ہے نہیں عجیب بات ہے صاحب کا یہ حال ہو گیا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ پندرہویں صدی کا مولوی جو تصلی کرے گا وہ رکھنا یہ جو انہوں نے اللہ تو پر آیت پیش کیا ہے اس کے تحت چودہ صدیوں میں کسی ایک مفسر نے لکھا ہو کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں حیات نہیں صرف ایک اب دیکھو انہوں نے بات کی آیت پر ہی قرآن کی اور بات آگے کیا مفسرین کہتے ہیں جن مفسرین نے یہاں یہ ذکر کیا ہے سے مفسرین کی تفسیر اٹھائیں جو سفید اللہ اللہ جینا آمن منو ثابت ہے اس کے تحت تو آد وہ جس ہی اس کی روایتیں سارے نقل کر رہے ہیں اور بات صرف اتنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں لوٹ کر اس طرح زندگی دوبارہ نہیں ہوگی لیکن قبر میں لوٹے گی وہ انہوں نے نقل کیا یوسف اللہ اللہ جینا آمن منو ثابت تو دیکھیے مولوی صاحب کسی کو کہتے ہیں یہودیوں کی طرح جو ہر رسوم مواد ہی بات کسی موقع کی اور لگانے کسی موقع پر وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ گھر کے عادت کے علاوہ کوئی بھی آدمی دنیا میں آ کر یہاں آباد دوبارہ نہیں ہوتا اور یہ مسئلہ آج زیر بات نہیں مولوی صاحب ادھر ادھر بات رہے ہیں انہیں لوگوں سے ان کی تفصیلیں اٹھا کر اللہ اللہ دینا امن یہ ثابت کیا انہوں نے حدیثوں سے ثابت کیا ہے اور ان احادیث کو متواتر لکھا ہے کہ روح کے واپس آنے کی حدیثیں متواتر ہیں مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہا یہ تو چاچی نور بنوانے ہے اور کوئی گرو کو اٹھتا تھا تو اور بات تھی مولوی صاحب آپ کہتے ہیں یہ مسلسل